کے متعلق بھی یہو جی بدنامی ہاں جی اللہ معاف کرے دنیا دے کونے کونے سے یہی دنیا سمجھتی ہے وہ بھی کوئی شریعت تو تنگ آر ملنگ سی اصا ثابت کیتا کہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بہت بڑے عالم اور غوث پاک میاں نے شریف اسی طرح کا باطل غلط خیال امام بلی سرکار کے بارے عجیب گل ہے کہ مولوی طبقے کو منہ تو کدی ہی نہیں جتنے خیر بری سنیا نہیں جی؟ ہاں تصویریں بھی ایسی بناتے ہیں جس سے ثابت ہو یہ بچارا شریعت نال جنگ رکھ رہا ہے آزاد جہ میں اور کوئی شہر نہیں پتہ نہیں کہڑے بزرگوں کا لانچی تعارف کرتے ہیں سارے بزرگ کوئی بھی الحمد للہ یہ ہو جائے آوارے امام بری سرکار کا ذکر ہے کرن واسطے میرے مواد چاہیے بارے جو معلومات حاصل کرنی سن تو مواد چاہیے گل کرنی اج تو کئی سال پہلے آپ کی ہاتھ مبارک کتاب مہابلی سلطان کی اپنی کتاب وہ ناسی ہاتھ چڑی سے آئی کہ سارے درویش قرآن پاک پرانے موسیقہ سے کاغذ مبارک چکتے ہیں وہ کاغذ مبارک رل کے آ گیا کسی امی کے پتر نے انہوں بیکار سمجھ کے انگریزی باندھ نے فٹ دیتا ہونا لگ لے جا یہ جس میرے سامنے آئی میں آف ہے گویا ان سمجھو کہ اج کا موضوع جہا ہے نا یہ میرے کو سالہ پہلا اللہ پاک نے بابے ہورا واسطے کتاب بھیجی ہوئی سی جی میں میرا اصل ماف اصل مواد وہ آپ کی ہی کتاب ہے یہ مضبوط گل ہونی ہے سرکار کی ہاتھ سویٹیو کتاب بھی ذکر کیتا پر کوئی شاید یہ جی لگتا ہے کہ سرکار ہے مقصود احمد صادری یہ نے جناب انسائکلوپیڈیا اور اسلام انگریزی پوچھنا ضرور ذکر جو ہے کوئی ذکر نہیں ذکر سنو گے حیران رہ جاؤ آپ کچھ بزرگوں کا ذکر خیر وہ فضیلت الاسفیاء مشہور زمانہ کتاب بندر بھی ہے لیکن جو میں بیان کرنا ہے وہ آپ کی تشریف لطیف جناب یہ بارے میں جناب نے عرض کرنا اس کتاب مبارک کے بارے کہ یہ آپ نے آپ کی کتاب کا نام شریف ہے آئینہ حق نما حق بخاو والا شیشہ اس کتاب کا مبارک نام ہے اللہ اکبر یہ سونے چار سو تراسی سفے کی کتاب ہے فارسی زبان میں نہیں اور ساری کی ساری شیرا یہ جناب جی اسے لکھا ہے کہ آخری سفر لہٰذا کتاب ان مسفل مسمہ و آئینہ حق نما تصنیف منیف پیر پیر آپ چشتی کے سلسلے میں سکیب تصنیف منیف پیر چش جناب حضرت شاہ عبد الطیف بری جنہ کا نام شریف عبد الطیف ہے شاہ عبد الطیف بری کہ قبل در سن بارہ سو اسی بارہ سو اسی کے اندر یہ مخصوصہ لکھا گیا پھر بارہ سو اسی تو بعد چودہ سو چھ کے اندر افغانستان کے اندر یہ کتاب دوبارہ لکھی گئی جڑا میرے ہاتھ ہے وہ چودہ سو چھ ہے جی، کتاب آج سرکار نے اس مبارک کتاب کے اندر میری توجہ گل سمجھنا کامل انسان جنہوں اللہ کا ولی کہتے ہیں کامل انسان تیار کرنے جو کچھ چاہیے بابے ہو رہا اس کتاب سارا ہی لکھ کر حیران ہوتا میں تکمیل انسانی کے لیے جو چاہیے انسان کامل کے لیے جو چاہیے آپ نے وہ سارا کچھ اس کتاب میں جمع کر سمندر علم کا میرے پاس بد ہے ہر مارتا ہے آپ نے اندر اپنا شجرا رخت بھی لکھا ہے اپنا شجرا طریقت بھی لکھا طریقت اپنے کا شجرا لکھا اپنے مرشد کا نام دس ہے خدا نما خدا نما انہوں نے مرشد نے وہ اگو خلیفے نے حضرت مولانا اللہ داد جمن پوری رحمہ اللہ نے جہے اتنا بڑے ہندوستان کے عالم ہو گزرے نے کہ ہدایت اتنے بھی انہوں کی شرح کافیا اتنے بھی شرح مدارک اتنے بھی شرح فلسمی اتنے بھی شرح کہ ایڈے وڈے امام سے عالم دے خلیف کے اگوں خلیف ایک ہو روحانی منصب پیشوا حضور جمال اللہ حیات المیر جہے غوث پاک میران کے خلیفے سن تو اللہ پاک نے انہوں نے زندگی بخشی ہوئی ہے حضرت سدر آئے ایڈے سدیاں پہلے انہیں بیعت کیتا ہے امام بری سرکار نے بیعت فرما کے بیعت لے کے فرمایا ہے جہاں بر رہے بارہ میں جنگل دے علاقے میں یہ جا رہے ہیں کشمیر کے اس علاقے راول پنڈی کا فرمایا اج تو بعد اس بار کا مالک ایسا ٹائم بنایا ہے تو اج تو بعد جڑا پوچھے تو آخر میں بری اتو مرشد حیات الدین خواجہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے دوستو یہ کتاب مبارک کا مختصر سہارو یہ ہوئی میں ہوں سب تو پہلا سرکار نام شریف دس چکا پیدائش کے سامنے تھے ایک ہزار چھبیس ایک ہزار چھبیس بجلی ہے آپ کی پیدائش یہ مطلب ہے آپ یارویں گیارہویں سدیو انہوں امام موسا کاز ماری سفت شانہ رکھی سنو گے تو حیران ہو گئے سید نے قربان جاوا آپ نے کاظمی سید ہونے کے باوجود نسب کے اوپر فخر تکبر ضرور یہ خلاف پوری نظم لکھی عالم سن جیسے سید نہیں سن عالم سید سید سن سن پاوے لیکن اس نسل سے آپ فرقان نسل سے غرور نہ کری ادب کے اوپر فخر کری کیا بات وہیں نہیں دیکھو دوستو آپ نے سفر نمبر تین سو سینتی دوست ادب کے ہاتھ لکھے نسب کے خلاف لکھے چند اشعار سنانا امام بری سرکار سفا نمبر تین سو سینتی لوگ کتاب پڑھائی جاتی نظام چھوٹے بچے وہی باہر وہی بدل آدمی آدم ادب فرماندے نے آدمی واسطے فخر نسل روتے نہیں آدمی دا انسان دا ناز نسل دے برادری نہیں بھاوے سید بھی ہوئے آدمی دا ناز اصل ہے نسل کی بجائے ادب ادب ادب جی ادب مل گیا تو سمجھو باعث فخر دولت مل گئی یہ ادب نہ ملیا ان سب کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا سکولی سیتا کا پٹھا تعلیم مصطفیٰ جو انگریز یہودی کی پڑھائی آئی جو سلانسی کی پڑھائی کے اندر نسلی سرسافت کھڑا ہے نسل کے اتنے ضرور کھڑا ہے اس نسل کے ضرور میں اس لانسی کو مطلب بیا کے مقابلے میں لے آتا ہے جی نسل میں غرور رہے گا اللہ کے جان کے وہ نبی دین شریعت کے مقابلے چڑھا بن جائے گا وہ کبھی عزت نہیں اور دلت آ جائے گا عتمتوں نے پانی ہے جنہیں محمد ادب شریعت کا لحاظ رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام بری سرکار بول رہے ہیں کسی کنر لکھا ہے سنا ہے لانت بہت بڑی نسل سے ضرور کرنا مستفا پہلو ہی سبق دے گئے اے قریشیوں اے سارے بڑا کے حضور نے فرمایا خبردار آپ کیا متبو کسان لے کے آو لوگ عمل لے کے آو رسول نے اس نقص کو قتل کر کے چھوڑ دیتا ہے رسول دس سخت سے بہت تک میں شریعت چلتی ہے ادب اگر سب نہیں سب کیا بات میں سوچ میں کل تاریخ ہی کرنا چاہنا بڑی دو حکومت سن اسلام دیا مسلمانوں دیا دنیا ایک سلطنت عثمانیہ سی عرب ایک سلطنت مغلیہ سی ہندوستان کو ہے کہ نہیں سلطنت عثمانیہ ختم کرائیے سید نے وہ مکے دا شریف وہ برطانیہ نہ رل کے تے اسلام کی حکومت مکوائی سی یہودیاں نہ رل یہودیاں نہ رل کے اسلام نال برطانی کی رسول کی امت نو قتل کرایا ہے رسول کی شریعت نو قتل کرایا ہے یہودی بھی عربوں پہ ہمیشہ حکومت قائم کرائی ہے وہ شریف مکہ سی حسین حسین وہ نام سی شریف مکہ حسین مکے حاکم نائب عثمانی سلطنت رحم کی تھی وہ مکے مدینے کا حاکم بنا دے سن سید تاکہ رسول اللہ کے دربار میں تہاج نہ ہوے تے خدمت کرتا رہے اے ڈال انتی سور نکلیا سور کتا نکلیا کتے تو ہی پھیلا نکلیا او یہودیاں نہ لڑیا تے رسول کی امت شریعت کے حضور دے لوگوں نو یہودیاں دے ہتھاں دے دیتا خوش نصیب میرے ہاتھ نہ چکو میرے نان بھیجنا کرو عمل بریمان جیسے بنتے جاتے ہیں وہ ہاتھ کما تو خوش بنتے ہیں ادھر ویخو اور دوسرا ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں کی پتہ ہی میر جعفر میر جعفر کون سی وہ بھی سید تھے وہ گلا پونے خدا دے تھے نے گلا پوے لانت پوے خدا بھی جنہ رسول کے نام جنگ لئیے ہزار والا چنگی جدید مڑ بھی کچھ تم دنیا کافر لڑیے جدید کافر نال لڑے تو کافر کے مسلمان نال لڑے تو سید دے ہو جدید بیٹھو بوڑھیا تو نانے مقابلے میں مردود رسول اللہ کے مقابلے میں جانا والا وہ اتنے تو دلیل مرتا ہے محمد کا گلاب بن جائے تو فرشتے سے بھی موتی ہے سرکار قیام کا آدمی ہے کہ میرے بچے گے نسبت نہیں سمجھتے میرے فکر نام نسب نامب کا فخر کے بڑا ادب پاجن آدمی دے پتر حضرت آدم اولاد ادب بھی لا دوں فرمایا نسب نال نہیں ہوتا ادب نال ہوتا فرق در آدمی ادھر ہے نبوت جو قدر یقین بے ادب گھر سے ہر کسی مو رکھتا بے ادب جن گھر کسی دیسی سلے در میں دل بات در ہوں سب اس ادب دستوں کو بھولو دل ادب د شکر حق کن بخر غم دنیا فرمایا اگر نبی دی شریعت والا ادب مل جاوے پھر دنیا پانے تیرے کول کچھ بھی نہ ہوے شکر کری ساری دولت ہی لب گئی دسنا آپ عقیدہ کہڑا رکھتے وہ بھی آپ کی کتاب نے دسنا سونا اپنا عقیدہ لکھ کے چلا گیا ہے تو بولو امرو لو جی صفحہ نمبر میں تو میرے میںچا سرو نہیں آئی نہ منڈارے مارنا ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ہے ਨਾ ਉੱਧਰ سارے ਉਹ بزرگوں ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ تمام مولا علی سرکار کا سارا سلسلہ رنگ سیدھا مولا علی سرکار علی مصطفیٰ کا سلسلہ لکھتے ہیں۔ یہ فرماندے ہیں کار شاتا تو اطاعت نہ راہ شاہ سنتو جماعت سبحان اللہ رسول سنت و جماعت معلوم ہوا کسی ملنگ سور کا کوئی دل نہیں کسی کا کا تعلق نہیں آپ سنی نے نے راجا اجمیری جڑی یافتہ ہوئے میں بابا جی لے کے آئے ضروری ضروری بندہ جناب تو جبا ہلتا جبا ہلکا لاہ سندو جما ہلتا سب نمبر ملکی کو سٹی بولوں معلوم ہوا بڑی بڑی گل مت کوئی ہے سید نے حضرت معاویہ نال رکھتے ہوں گے جی آج مان رات میں کتاب شریف نظر نہیں آیا یعنی نے جو کچھ لکھا انہوں نے پروارا زندگی وغیرہ انہوں نے ذکر خیر نے فرمایا کنہ نکلے ٹائم فرمایا ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਾਜੀ ਆਵੇ ਲੋਗੋ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਲ بولو بولو بولو بولو بولو بولو انہیں سورہ وغیرہ بولے جنہیں سیاسا موضوع مردہ بازا کرے انہیں نام دیا ورگے سورہ وغیرہ بولو اجی بازا بولو سیاسا میں چیلنج کرتا ہوں اگر سیاستیا زندہ باد کا نارا کیڑا بن کے کیڑا کسی چل رہے کیڑا بن کیڑا سکا مار رہے اس کی بڑا میں انشاءاللہ کیڑا مر جائے گا بیٹھا ہے سنو اور سنو بند جا بڑا لکھے اگر حقیقت کلام اللہ کا کلام کیوں کہنے دل پتہ قرآن آپ اللہ نے قرآن لکھتے ہوتے تھے لکھنے لکھنے پھر سمجھتے تھے اس قرآن کیا اس قرآن کی وہی کا ہوتے حضرت معاویہ موافیہ ہو سیسو اس کے برپرے مدعے اللہ کا قرآن بھی لکھنے سن ربی کا پروان بھی لکھنے لکھنے والے مالیہ اور قریش کی زبان پر قرآن کو جمع کرنے والے پرانے بھری کے ہیں وہ بھی بنے میاں سے وہ بھی بنو میاں سے اور کچھ سے بھاگتے ہیں بنو میاں کو کچھ سے دشمن خوران سے دشمن ہو رہی اگر ہو رہی میرے کی پتا ہے اس کا میرے خلاف دور سے جو ہے بات کر سکتا علم پہاڑ اب میرے کو جسے کتری کرنا وہ بھی کدری کسی کی ہوگی جو ہے بڑی یاد کر ان شاء اللہ دنیا میں گیا میرا یہاں بڑی سرکار ایسا نیا نہیں کرنے والے چار لاکھ روپئے نے کتاب لیا میں سب بزرگوں کے اتفاق ہے حضرت معاویہ کے ہاتھ سے رسول کا اعتماد اعتماد کی قرآن لکھن کی اجازت دیتی ہے امام بری سرکار امام بری کا لکھنا ہے میں سمجھو سستی بزرگ پہ لکھ لے بول دو کہ نہیں ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار نے قرآن جمع کیا اب ہم بولیں گا ہم و جماعت جب قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کے لکھنے والے ہاتھوں کو بھی مانتے ہیں ایسا بھاگ ووٹ کرنے والے نہیں ہیں نور محمد بنایا ہے اس کو خدائی بنائی جگہ جگہ سے یا رسول اللہ کو کال دے کے یا رسول اللہ نار اللہ رسول کی بارگاہ میں سے آپ اللہ فریادہ کار دے سمجھ نہیں آئی ہے ہاں میرا کھاتا شرکا ہوا آپ نہیں بولتے نہیں بول رہا لکھنے کا ہماری شدھ مدیلہ سفا نمبر تین سو اکیاسی تین سو اکاسی بولو اللہ او الگ کے پا کے آہ مہور مدن احمد احمد الحکم مہور احمد شخص الحر جم مہر احمد شخص جانیا سور محمد شخص جماعت کو ہاں؟ کو احمد احمد ظہور کیا تو سورت محمد اختیار بولو بہت اللہ بہت بڑھیا بندے دربار کے نکل والے سب گانے تو میں ایک بار سب نے سنانا بھی جب نکل کے گانے والے آپ سوگ ملائی جان چڈن پیاروں کی روح جہی وہ خوش ہو گئے بلائی بھون ایک سو پچیس سفر ناچ کے بارے سو کو ایک سو پچیس کے تھلے آگے بڑے تو انسان پھر دسیا ہے کہ جڑے اللہ کے ولی نچنے کا ذکر کر دیں وہ کہڑا ہوتا ہے ساری وضاحت ہوئی پڑی ہے کیونکہ انہوں نے امام بنی اس واسطے نہیں کہیں گے لیپ ٹاپ رکھے انہوں نے دس ہزار گفتا سوفیے بلند کر گا گفتا اخلا گ بلند مقام رکھ با اختیار بلند کر اخت ہا فرما دے جی اللہ دے صوفی بلند پتھر مقام ولی ہوئے ان لکھے معلوم ہوا جدو سرکار نچنے والا لکھا ہے ایک سو چالیس پینتالیس روپئے جو ہے ہس ہر جہار ہس سما ہمارے سریا بچارے ماں با با کال سرو سما گانا جو سننا حرام پرمے شرا چار بابا نے ہر چہار ہس کی ہر چہار کے سرو لو سما ہر چہار چار باب ایسے سارے مدد ہرائے جیسے بندیا نو لاہدوں لاؤ کو اج کر اج اسی بیان کریے دربار چادر چڑھا ہے اور کو کہنا نا مورتی یہ پتا خیر ہلکا ہونا چادر ہے یہ اپنے آپ نہیں کرتا بے شک یہ دربار والے سارے گر سکھا گئے ہیں ہر چشتی نال کسی بھی سچ بولن والے وڈ وائے بچنا حضرت سلطان بہو کے دربار سے چادر چڑھاؤنی امام بری کے دربار سے چادر چڑھاؤنی سخی سربت سے چادر چڑھاؤنی شبال فرمان سے چادر چڑھاؤنی داتا دربار دیا دیگا بجنیا اس لنگ کی بے مقوف کا کام لنگ دیا محترم حضرت عالم مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سارے امام بری سرکار حضور خواجہ شفیع محمد سرکار آستانہ عالیہ امام آباد شریف جڑا مر گیا خدا کہ جنہوں نے نے دربار سے چادر انہوں دربارے ہاتھ یہ یہ سنا اگر وہ نہ تو تو سانو کہڑا فائدہ بنتا کہ نہیں بنتا بننا نہیں کم ہے نا گم مشکل ہی ہے اور میرے دوستوں گل سے بہت فرمانا آپ سال کے بارے میں دیکھو پوری پورنیہ درمیان کے ساتھ حرامت بڑھ جائے گا ساز حرامت بڑھ جائے گا ساز کندر شری حرام وشنو وشنو ہے ساز شریعت حرام ہے مت سن سرکار دے ذکر شہر جو ہے قربان جاؤ حضرت بہلول دریائی رضی اللہ تعالیٰ بیان آپ نشان جس لیے امام پری سرکار کا وشال شریف ہوا ہے بولول دریائی سرکار نے اتوں سفر کیا سیدا چلے گئے مولا علی کے دربار مولا علی کے دربار میں کچھ عرصہ اعتکاف کیتا اتوں فارغ ہوئے تو امام علی مقام کے دربار سے امام حسین سرکار کے دربار کے کچھ عرصہ حق حق مت کشمیر کی پہاڑی غریب ہے جاؤ فائدہ کرو آپ چلے کشمیر کی پہاڑی من کے حق جیسے گیا سے پہنچے اللہ کے بیٹھے فکیل بیٹھے فکیر مراتا پرواد فرما کے بجا کے پوچھا یہاں یہاں بزرگوں بزرگوں کا کا کی کی حال حال ہے ہے ہے شریف انہیں فرمایا چھ چھ مہینے مہینے مراقبے سال کے اندر دو بار پھر ہیں ہیں سن مبارک جب جی نظر پہ جاتی نظر پی جاتی ہے آپ دیا دو نظر ہوئی سال کے اندر دو نظر ہوئی ایک نظر جلا لی مقام اللہ مکام میں اورنگزیب جہاں کی بابے شاہ جہاں شاہ جہاں بابے اورنگزیب رحم اللہ شاہ جہاں کشمیر کی پہاڑی بناؤ اس علاقے کے اندر امام پری سرکار کا بڑا روز دبا چھوٹا دے آپ جگہ جگہ کے مدرسے بنا دے سن کیونکہ آ لوگ سن آپ نے کسی جگہ سے بنائی ہر جگہ مدرسہ بنوا حکومت کے خلاف انہیں اورنگزیب لوگ اورنگزے نوجوانی ہزار فوج دے گئے سن سن سن پائے پائے آپ آپ پڑھا رہے شیر گھوڑیا کی کی آواز آواز آئی آئی بارو فوج لشکر چلن کو خبر دیتی مار فلانے کی بڑا شاہ جہاز کا پتر فوج لے آپ نے سبق بھی فرمایا بادشاہ کی فتح محمدی روابط لائن تٹ پتاج میں لشکر و سپاہ میں تو تاج میں سر مبارک چک کے دیکھے ہی نہیں اپنا سمجھ چکے ہی نہیں اور ہم دل دل میں گئی وہ سمجھ گیا فوراً دنیا میں کشت کا نہیں ہے تو محمد سے ہاتھ بن کے پیاس لوٹا ہاتھ بن کے پیاس لوٹا آپ نے آپ نے نصیحت فرمائی فرمایا کوئی بات سرکار نہیں ہے بولو قربان فرمایا اور بادشاہ بھی بنیا بادشاہ پکی بھی بنیا آپ نے فرمایا سی اور جب بادشاہ ملے حرام کا نہ نہ نہ کھاوی کھاوی کسی کسی نال جاتی کری کے گھروں مال ساری زندگی اندر ہاتھ نال قرآن لکھتا سی ایک قرآن سال کے اندر پورا کرتا سی سی ہی فروخت کرتا جڑا وہ موضوع مل جاتا سی پورا سال گوار گزارتا المد اللہ ہوئی اور انگری والوں کی پادشاہ ہے بادشاہ میں تم پہلو کا گھر بابے سنیا سڑ گیا ایسی بھی سب باپو کی اپنے آپ نے کی ہدایت مغرو نہیں اٹھ رہا چار گلا آ گئی ہونی آپ نے بہدری نگر مقابلہ کراؤں گا وکیم نال وکیم نہ کرنا جاؤں گا سرکار والا والا ہی نظر فرمائی ادا گیا تھلے ایک بابا سارے نگر سی اندروں مہربانی فرما معافی لے لے غلطی ہو گئی ہے جڑا ٹر پیا ہوں غلطی ہو گئی معافی لے آپ نے اتوں ہی افغانستان والے بزرگ نے اتوں ہی بیٹھے امام گل ٹوری گلتی ہو گئی ہے معاف کر رہے ہوں یہ تیرے مقابلے راستے نہیں آ رہا ہوں مہمان بن کے آ رہا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مہمان بن کے آ رہا ہے آپ ٹھیک بھی کرا سکتے مہمان بھی کرا گے رشتے میں بڑی ٹھیک ہو گئے ساری سرکار ٹھیک ہو گئے اس لیے اتنے پہنچے جا کے کچھ چل رہے شیر آپایا کرو میری گانا نہیں کرو وہ خدا کی کی قدرت شروع مرغی بھی کھڑی ہے نہ سپ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں جا سی وہ کھا کھا کھا گیا گئی گئی شیر مرغی نو میری سچی سو مہربانی اللہ والے اللہ کبیرا یہ سارے آپ نے پھر چشت نے جیسے لکھے نا پرماتم نے آلے بہت مجھے سمجھ نہیں لگی کہ آپ قادری کیوں اگلے ہاتھ ہے کتاب والے بھی قادری لکھے بنی امام قادری ان سے بہت پاگی بول رہا ہوتے ہیں لیکن آپ نے اپنی کتاب ہے آپ نے چشتی لکھی ہے اور چشتی سلسلہ لکھا ہے کتاب لکھا رہا ہے تو آپ نے غلطی کے لیے دی